حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جیسے کہ حماد کا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بن گیا ہو تو وہ آزاد ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ محمد بن بکر برسانی نے بواسطہ حماد بن سلمہ قطادہ سے اور عاصم نے بواسطہ حسن بصری سمرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کے مثل روایت کیا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو صرف حماد بن سلمہ نے مرفوع یا متصل بیان کیا ہے اور اس میں اسے شک بھی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو انچاس